پارہ نمبر آٹھ ہیں ایٹ نمبر جز میں ہم پہنچ چکے ہیں الحمد للہ رکو نمبر چودہ ہیں اور آیا نمبر ون ہنڈریڈ الیون سے لے کر ون ہنڈریڈ ٹوینٹی ون تک جس میں منکرین کے بہانے سازیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ کا ارشاد ہے اگر فرشتے بھی ان پر نازل ہو جائیں وہ فرشتوں کا بھی مطالبہ کر رہے تھے نا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل ہوتے وہ ہم پر رسول بن کے کیوں نہیں آتے تو کہا گیا اگر فرشتے بھی ان پر نازل ہو جائیں اور مردے آ کر انہیں بتلا بھی دیں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کہیں گے کہ یہ کچھ تو ہمارے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا یا جادو ہو گیا ہے ہاں جب بھی اللہ کا کوئی رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا اور اس نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو انسان شیطان اور جن شیطان اپنے جھوٹ کو چکنی چپڑی باتیں کر کے بناوٹی باتیں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ ان الجھنے والوں کو بتا دیں کہ جب میرے پاس اللہ کی کتاب آ چکی ہے تو میں اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی پیروی کس طرح کر سکتا ہوں میں تو اسی کی پیروی کروں گا جو میرے پاس آئی ہوئی وہی حق ہے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ جس حلال جانور کو اللہ کے نام لے کر جو ذبح کیا جائے اس کا گوشت کھاؤ حرام جانوروں کا گوشت ہرگز نہ کھاؤ یا آگے کی جو آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو حرام جانور ہے اس کا گوشت نہ کھاؤ بلکہ حلال جانوروں کا کھاؤ کھلے اور چھپے گناہوں سے بچتے رہو جو ظاہر ہے اس سے بھی بچو اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں اس سے بھی بچتے رہو پھر رکو نمبر پندرہ ہے آئے نمبر ون ٹوینٹی ٹو سے لے کے ون ٹوینٹی نائن تک جس میں اسلام کے لیے سینہ کھلنا ایک رحمت ہے اس کے بارے میں ہے کہ کسی کا اگر سینہ اسلام کے لیے کھل جائے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہا گیا کہ اندھیروں میں پھٹکنے والے کافر راہ ہدایت پر چلنے والے مومنوں کی طرح کیوں کر ہو سکتے ہیں وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتے وہ کافر ویسے نہیں جیسے مومن صحیح راستے پر ہیں ہر دور میں بڑے بڑے بد کردار لوگوں نے حق کی مخالفت میں بہت زیادہ کوششیں کی زور لگایا لیکن اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہی سیدھی راہ ہے اسی پر چلنے والے سلامتی کے گھر میں پہنچیں گے جنت میں پہنچیں گے وہی سلامتی کا گھر ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شیطانوں سے کہے گا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا آج تم سب کا ٹھکانہ جہنم میں تم نے بھی کیا تھا تو تم بھی اور ساتھ ساتھ جن کو تم نے گمراہ کیا اور تمہارے باتوں میں آ گئے وہ سب جہنم میں جائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر رکو نمبر سولہ ہے آئے نمبر ون تھرٹی سے لے کے ون فورٹی تک جس میں مشرقین قریش جو تھے ان کو سمجھایا گیا ہے کہا گیا کہ آخرت کے دن سیدھے راستے سے بھٹکنے والے انسانوں اور جنات سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے نبی اور رسول نہیں آئے تھے ہم نے بھیجا نہیں تھا ان کو کہ تم بھٹک گئے اس دن یہ لوگ اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا آئے تو تھے لیکن ہم دنیا کی زندگی میں مگن تھے مشرقین قریش کو سمجھایا گیا کہ سنبھلنا چاہتے ہو تو اب ہی سنبھل جاؤ ورنہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ آ کر ہی رہے گی وہ عذاب آ جائے گا تم پر کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا تم سے پہلے بھی کچھ لوگ شرک کیے اور اپنی ہی اولاد کا انہوں نے قتل کیے تھے انہوں نے حلال چیزوں کو خود حرام قرار دیا تھا تو وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت بھی نہیں پا سکے تم کو بھی ویسے ہی بننا ہے تو ان کے قدموں پر چلو اگر نہیں ویسے بننا ہے تو سیدھے راستے پر آ جاؤ سیدھا راستہ اسلام کا ہے تم سیدھے راستے پر آ جاؤ آج ہی وقت ہے تمہارے پاس اس کے بعد رکو نمبر سیونٹین ہے سترہ نمبر رکو ہے آیا نمبر 141 سے لے کے 143 تک جس میں چند مشرکانہ رسمیں ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا اور کچھ کام جو مشرکانہ کام تھے اس کے بارے میں آتا ہے مشرقوں نے اپنے مشرکانہ عقائد کے تحت کھیتی باڑی کی کچھ صورتوں کو یعنی کچھ چیزیں تھیں کھیتی باڑی کی وہ اور کئی قسم کے چوپایوں کو حرام کر دیا تھا جو مویشی جانور تھے ان کو حرام کر دیا تھا بھوتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے نہ گوشت کھاتے تھے نہ اس کا کسی طرح استعمال کرتے تھے وہ اپنے دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے انسانی جانوں کی قربانیاں بھی دیتے تھے کتنا بڑا گندہ کام کرتے تھے کہ اپنی اولادوں کو بھی قتل کر دیتے تھے کہتے تھے کہ یہ میرا بچہ جو ہے وہ ہمارے اس بت کے نام پہ میں قربان کر رہا ہوں نے کتنی سختی ہوں گی ان کے دلوں میں ذرا رحم نہیں تھا یہ شیطان نے ان کو یہ سارے کام بہت خوبصورت کر کے بتائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی انسان کے جو عقل ہے اور فطرت بھی اس کے خلاف ہے انسان عقل بھی اس چیز کو نہیں مان سکتی کہ کسی کے نام پر اپنا ہی بیٹا اپنے ہی بچے ذبح کیے جائے ملت ابراہیم میں ان کی کوئی اصل نہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جو رسم چل رہے ہیں وہ ملت ابراہیم سے چل رہے ہیں یہ سارے غلط عقیدے ان کے اندر تھے غلط رسمیں وہ چلا رہے تھے آج ہمارے مسلمان صرف یہ کہہ کے کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے نیازیں کرتے تھے قرآن خانیاں کرتے تھے اور بھی کئی چیزیں شرک اور بدعت درگاہوں میں جاتے تھے ماتا ٹیکتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو باپ دادا کرتے تھے تو کیا باپ زیادہ ہدایت یافتہ تھے یہ بات ہمیں بھی آج سوچنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اوکے رکو نمبر ایٹین ہے سریا نام کا آیا نمبر ون فورٹی فور سے لے کے ون ففٹی تک جس میں حرام چیزوں کی مختصر لسٹ دی ہوئی ہے فہرست ہے اس کے اندر شرعت اسلامیہ میں مردار جانور بہتا خون خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت جو ہے وہ اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور حرام ہیں لیکن صرف جان بچانے کی حد تک مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھائی جا سکتی ہے اسے اللہ معاف کرنے والا ہے یعنی ایک دم مجبوری ہے مرنے کے قریب انسان ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اتنا کھائیں جتنا وہ جان بچا سکیں زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ صرف جان بچانے کے خاطر اتنا کھا سکتا ہے پھر آگے کہا گیا کہ یہودیوں پر ناخنوں والے جانور حرام کر دیے گئے تھے اور گائے بکری کی جو چربی ہے وہ بھی حرام تھی ان کے اوپر سوائے وہ چربی جو پیٹھ کو لگی ہوئی ہوتی ہے جانور کے یا اوجڑی کو لگی ہوئی ہوتی ہے یا ہڈی سے لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ سارے چربی ان کے لیے حرام تھے ہم نے انہیں یہ ان کی سرکشی کی سزا دی تھی انہوں نے سرکشی کی اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے کچھ چیزیں حرام کر دیا تھا تو یہ چربی کو پگھلا کر پھر اس کا تیل بنا کر بیچتے تھے یعنی ہیلے بہانے سے اس کو یوز کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا چربی استعمال کرنے سے اس کے بعد فرمایا مشرق آپ کی بات نہیں سنتے تو انہیں بتلا دو کہ مجرموں سے ہمارے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا جو بھی مجرم ہے ان کو عذاب آ کر ہی رہے گا اور آگے فرمایا مشرقوں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں زبردستی شرک سے روک دیتا تو یہ محض اٹکل پر چباتے ہیں مشرقوں تمہارے پاس شرک کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم صحیح راستے پہ ہو شرک کر رہے ہو تو وہ بھی صحیح چیز کر رہے ہو تو پھر تمہیں دلیل پیش کرنی چاہیے کہ کیا پروف ہے اس کا آگے رکو نمبر نائنٹین ہے آیا number one hundred fifty one سے لے کے ون ہنڈریڈ ففٹی فور تک جس میں چند ممنوع معاملات بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے معاملات ممنوع ہیں منع ہے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر ٹو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو نمبر تھری اپنی اولاد کو مفلسی یا غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو نمبر فور بے حیائی کے باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ بے حیائی کرنے کی بات ہی دور بے حیائی کے باتوں کے قریب تک نہ پھٹکو نمبر فائیو کسی کو قتل نہ کرو نمبر سکس یتیم کا مال نہ کھاؤ نمبر سیون ناپ تول میں کمی نہ کرو نمبر ایٹ ہمیشہ انصاف کی بات کہو خواہ اپنے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور نمبر نائن اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو یہی میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر چلو اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے غلط راہوں پر نہ چلو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے پھٹکا دیں گے تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے یہ رکو نمبر ٹوینٹی ہے آیا نمبر ون ففٹی فائیو سے لے کے ون سکسٹی فائیو تک جس میں قرآن کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان حق حق کا اعلان یہ بتایا گیا ہے فرمایا یہ قرآن مبارک کتاب ہے اس کی پیروی کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے تم پر کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ہدایت پا جاتے حجت تمام کرنے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے لو اب کتاب آ گئی ہے اب ایمان لے آؤ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود چل کر تمہارے پاس آئے یا کوئی خاص نشانی بھیج دیں یاد رکھو جب کوئی خاص نشان آ جائے تو تمہارا ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا وہ فائدے مند نہیں ہے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرایا گیا کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے جس میں کوئی کجی نہیں کوئی بھی تیڑ نہیں ہے اس دین میں یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی طریقہ ہے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں اسی راستے پر چل کر کھڑا ہو گیا ہوں فرمایا یہ اعلان فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے کوئی اور نہیں اٹھائے گا اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ہر ایک کو یہ بات اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے تو جو کر رہا ہے اسے سوچے کہ کیا کر رہا ہے کسی کے بولنے پر بھی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے اس کا بوجھ وہ خود اٹھائیں گے وہ بات الگ ہے کہ جس نے غلط راستے پہ چلایا غلط بات سکھائی تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا گناہ کرنے والا ہے تو احتیاط کریں جو کام کر رہے ہیں اللہ کے نظر میں ہیں اور کوئی بھی چیز اللہ کے نظر سے بچ نہیں سکتی پھر آگے فرمایا جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ در گروہ ہو گئے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا جو نیک عمل کرے گا اس کو ایک نیکی کا دس گنا اجر ملے گا یعنی صرف ایک نیکی کر رہا ہے تو اس کو دس اجر ملے گا اور ڈپینڈ کرتا ہے اس کا انٹینشن کیا تھا ہو سکتا اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کی سزا اس کے مطابق ہے یعنی ایک ایک اگر برائی کرتا ہے تو ایک گنا لکھا جاتا ہے لیکن ایک اچھائی کرتا ہے ایک نیک کام کرتا ہے تو دس نیکیاں لکھی جاتی یا اس سے زیادہ اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں اس کا امتحان ہے وہ نعمت ہو یا پھر کوئی مصیبت ہو ہر چیز میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے اس امتحان کے نتیجے پر آخرت کی زندگی کے عذاب و ثواب کا انحصار ہے کہ تم کیا کر رہے ہو آخرت میں اس کا عذاب ملے گا یا اس کا ثواب ملے گا اللہ ہی جلد سزا دینے والا ہے اور وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ان اللہ سزا بھی دیتا ہے اللہ بخشتا بھی ہے اس لیے اس کی فکر کرو کہ کیا کر رہے ہو دن رات کیا کیا ہماری چیزیں کیا کیا عمل ہو رہے ہیں یہاں پر سورہ الانام کمپلیٹ ہوتی ہیں اب سورہ العراف کی طرف چلتے ہیں اس میں ٹوینٹی فور رکو ہیں اور ٹو ہنڈریڈ سکس آیات ہیں آراف کا مطلب ہوتا ہے جیسے اونچی جگہ یا ہائٹ یا بلندی کے لیے بھی کہا جاتا ہے لیکن جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے اسے بھی آراف کہتے ہیں تو یہ جو ہم سورہ پڑھنے جا رہے اسی کے بارے میں کہ جنت اور جہنم کے درمیان کا جو مقام ہے اسے آراف کہتے ہیں چونکہ رکو نمبر فائیو میں ایک مقام پر آراف والوں کا ذکر ہے اس لیے اس نسبت سے اس صورت کا نام آراف دیا گیا ہے پہلے ہم نے کیا پڑھے تھے سورہ البقرا سورہ البقرا میں یہود کو دعوت حق دی گئی تھی اس میں زیادہ تر پارٹ دیکھے یہودیوں کا تھا ان کو دعوت دی گئی اور ساتھ ساتھ کچھ نصارہ کے بارے میں بھی نصارہ سے بھی خطاب کیا گیا تھا پھر ہم سورہ آل عمران پڑھیں سورہ آل عمران میں خاص طر سے زیادہ تر پارٹ دیکھا جائے تو نصارہ کو توحید کی دعوت دی گئی تھی ہاں، غیر علیہ علیہم ولادولین تو مغدوب کے بارے میں پہلے یعنی یہود کے بارے میں پہلے سورہ البکر آئی پھر دولین کے بارے میں سورہ آل عمران آئی نصارہ کے بارے میں اور ساتھ ساتھ آل عمران میں یہود کے ساتھ بھی کچھ خطاب تھا پھر ہم سورہ نساء پڑھیں سورہ نساء میں زیادہ تر پارٹ معاشرے کی اصلاح کے بارے میں تھا پھر ہم سورہ معاہدہ پڑھیں اس میں زیادہ تر حصہ عربوں کی اصلاح کے بارے میں تھا عرب جو غلط عقیدے رکھتے تھے ان کی اصلاح کی گئیں اور سورہ الانعام میں پھر سے وہی عربوں کی اصلاح کے بارے میں زیادہ تر پارٹ تھا اور دوسرے بھی مضامین تھے لیکن میگزیمم پارٹ عربوں کے کا تھا اب سورہ العراف میں بقیہ باقی کے جتنے دنیا کے قوم ہیں ان کو قرآن کی طرف دعوت دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کا بھی قصہ اس میں موجود ہے رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے ٹین تک اس صورت کی ابتدا یوں ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم کتاب قرآن مجید آپ پر اتارا گیا ہے آپ لوگوں کو کفر اور ان کے برے اعمال کے نتیجے سے خبردار کریں کہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی پکڑ ہونے والی ہے ایمان والے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں آپ کو اس کتاب کی تبلیغ میں جو مشکلات آئیں ان سے آپ پریشان نہ ہو اور دل کو تنگ نہ کریں یہ پریشانیاں آئے گی جب بھی دین کا کام کریں گے پریشانیاں آئے گی اور دل بھی کبھی کبھی تنگ ہو جاتے کہ اتنی دعویٰ کرنے کے باوجود کوئی دین کی طرف نہیں آ رہا ہے کتنی بار ہم ان کو بلا رہے پھر بھی نہیں آتے کیا وجہ ہے تو اس سے پریشان نہ ہو لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس پہنچی ہے اس کی پیروی کرو اس کو فالو کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت مددگاروں کے پیچھے نہ لگو جو وہ کہتے ہیں وہ بات نہیں کرو وہ کام نہ کرو بلکہ جو اللہ کہتے ہیں وہ کام اور وہ بات کرو دیکھو کتنی ہی آبادیاں تھیں جنہیں ہم نے ان کے برے کاموں کی وجہ سے مٹا دیا کچھ تو تم دیکھ رہے ہو کہ کچھ تو نشانیاں ہیں لیکن کچھ اس طرح بٹ گئے کہ اس کا نام و نشان نہیں پتا نہیں کر سکتے کہ یہاں کوئی بستی بھی بستی تھی جب عذاب کی سختی آئی تو ان کی ساری شرارتیں ختم ہو گئیں ابھی جو شرارتیں کر رہے کر کے لے لو لیکن جب عذاب آئے گا اس وقت وقت نہیں رہے گا بلکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ملیا میٹ ہو جائے گا اور کہنے لگے یہ لوگ جب سختی آ گئی کہنے لگے اللہ ہم بلا شبہ ظلم کرنے والے تھے لیکن اب بول کے کیا فائدہ جب عذاب آ جائے یا عذاب کو دیکھ لیں تو ایسی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو فائدہ ہے اب ہے جب زندگی ہے تمہاری دیکھو جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبروں کی بات سنی یا نہیں یعنی جن لوگوں کی طرف بھی رسول آئے الگ الگ قوم کی طرف الگ الگ رسول آئے ان قوموں کو پوچھا جائے گا اب ہماری طرف کون رسول آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بھی پوچھا جائے گا آپ کی طرف آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تم نے بات سنی یا نہیں سنی حالانکہ اللہ کو پتہ ہے پھر بھی پوچھا جائے گا اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا ایون رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی بات پہنچائی یا نہیں حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سبھی نے ہو بہو ویسی بات پہنچ جائے لیکن حجت پوری ہو جائے اس لیے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن عمل ضرور تولے جائے گے ایک ایک عمل چھوٹے سے چھوٹا عمل بڑے سے بڑا عمل تم جس کو حقیر عمل سمجھتے ہو وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کو بھی تولا جائے گا آج ہمیں لگتا ہے عمل کیسا تولا جائے گا اس کا تھوڑی ترازو ہے اس کے لیے بھی کوئی ترازو ہوگا اس کی فکر کرو جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا بدکار تو نقصان اٹھائیں گے اور دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اگر سوچو کہ اگر چاند پہ بساتا اللہ تو آج ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں صرف ہم جمپ ہی کرتے رہتے اچھلتے کودتے رہتے لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں زمین میں بسایا اور زمین کا سامان بھی مہیا کر دیا جو جو ہمیں ضرورت کی چیزیں تھیں ہر چیز جو ضرورت کی ہے وہ ہمیں سب کچھ دے دیا مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو ہمیشہ کمپلین کرتے ہو اللہ کی شکر گزاری بہت ریئرلی منہ سے نکلتی ہیں کبھی نکلے بھی الحمد تو بس تکیا کلام ہوتا ہے سوچ کے نہیں کہتے الحمد للہ تو آج سے سوچ سمجھ کے الحمد دل سے کہا کرو کیونکہ آگے آئے گا کہ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے اور جو اس کی ناشکری کریں تو پھر اللہ کا عذاب بھی سخت ہے رکو نمبر دو ہیں ٹو نمبر رکو ہے آیا نمبر الیون سے ٹوینٹی فائیو تک جس میں آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا بھی قصہ یعنی ساتھ ساتھ آف کورس آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ابلیس کا قصہ آئے گا اور زمین کی زندگی کے بارے میں غور کرو کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا سجدہ کرنے کہا سب جھک گئے مگر ابلیس اکڑ گیا تکبر کیا اس نے کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام سے تو بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اسے لگ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بھی اچھی چیز ہے بہتر چیز ہے حکم ہوا جنت سے نکل جا بس اب تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہے اللہ سے کہنے لگا مجھے مہلت دے دے فرمایا اللہ نے فرمایا اگر وہ مہلت مانگ رہا تھا تو اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی تجھے ایک وقت دیا گیا کہنے لگا میں اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے سارے حربے استعمال کروں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں بائیں سب ادھر سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اس لیے آج شیطان دن رات محنت کر کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے چوکن نہ رہنا چاہیے ہم سب کو جب بھی کوئی غلط خیال آئے یا غلط کام ہم سے ہونے لگے تو سوچے کہ یہ شیطان کے حربے ہیں وہ دن رات کوشش کر کے ہمیں گمراہ کر رہا ہے فرمایا ذلیل ہو کر نکل جائے یہاں سے تجھ سے اور تیرے پیروکار سے جہنم کو بھر دیا جائے گا جو بھی تیری پیروی کرے گے وہ بھی تیرے ساتھ ہی جائیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں شیطان کی پیروی کرنے والے شیطان کے ساتھ ہوں گے تو ہمیں دیکھنا چاہے ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں آج آگے فرمایا آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک خاص درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا تھا کہ یہ اسپیسیفک درخت ہے صرف یہ ممنوع درخت ہے باقی سب علاو ہے صرف یہ درخت اس کے قریب بھی نہیں جانا اس کی چیزیں کھانے سے تو دور اس کو چکھنے سے تو دور اس کے قریب تک نہ پھٹکو پھر کیا ہو گیا شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تو آدم علیہ السلام اور ساتھ ساتھ ہوا علیہ السلام نے اس درخت کو چکھ لیا یا تو چکھ لیا یا کھا لیا جو بھی ہے اور کھاتے ہی چکھتے ہی آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کا جنت کا لباس جو تھا وہ ختم ہو گیا اتر گیا ختم ہو گیا اس پر فوراً دونوں اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے انہیں سمجھ میں آیا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اسی وقت توبہ کرنے لگے انہوں نے کہا ربنا غلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و تر ہم نہ لنکون یہ ٹوینٹی تھری نمبر آیت میں آتا ہے سورہ العراف کی کوشش کرے کہ اس کو بھی پڑھا کرے کبھی کبھی اس کا کیا مطلب ہے اے پروردگار اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو بلیم کیا توبہ کی انہوں نے تکبر نہیں کیا شیطان کی طرح ابلیس کی طرح تو اللہ نے فرمایا تمہارا قصور معاف مگر اب تمہیں زمین میں جانا ہے اور ایک خاص وقت تک وہیں رہنا ہوگا تم سب اسی میں زندگی گزارو گے اور اسی میں تم سب مر جاؤ گے اور پھر اسی زمین سے تمہیں اٹھا لیا جائے گا یعنی اللہ کی طرف واپسی اسی زمین سے ہوگی تو ایک وقت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں ایسا نہیں سمجھے یہ زندگی ہماری ہمیشہ کی زندگی اور یہ زمین جو ہے وہ ہمیشہ ہم ادھر ہی رہنے والے ہیں یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں ہمیں جانا دوسری دنیا میں ہے اس کی فکر کریں پھر رکو نمبر تھری ہے نمبر سے لے کے تھرٹی ون تک جس میں بے حیائی اور ننگا پن جو شیطانی کام ہے اس کے بارے میں ہے فرمایا اے اولاد آدم یہ لباس جو ہم نے تمہیں بخشا ہے تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور تمہارے سطر کو بھی ڈھانکتا ہے یعنی دو فائدے ہیں اس کے کہ اگر کپڑے پہنیں گے تو خوبصورت بھی نظر آئیں گے ورنہ ننگا انسان کیسا نظر آتا ہے اور یہ سطر کو بھی تمہارے ڈھانکتا ہے یہ بھی فائدہ ہے لیکن آج کیا ہو گیا ہے جتنے کم سے کم کپڑے ہیں وہ اچھے سمجھے جا رہے ہیں ننگا سے ننگا پن ہوتے جا رہا ہے اور سب سے کم شارٹ کپڑے منی میڈی یہ مہنگے مہنگے مل رہے ہیں اور اس کو ہی وہ خوبصورتی سمجھنے لگے حالانکہ خوبصورتی اس میں نہیں ہے اور کچھ لوگ تو پورے کمپلیٹ کپڑے پہنتے ہیں لیکن آدھے آدھے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں کبھی نی پہ پھٹے ہوئے ہیں کبھی پیٹ پہ پھٹے ہوئے ہیں جیسے یہ بیگار جو بہت غریب رہتے پھٹے پرانے پہنتے اس طرح سے انہوں نے خوبصورت اس کو بنا کے دکھایا ہوا ہے تو یہ تو تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ ہے کپڑے پورے پورے پہنا کرو اور سطر کو ڈھاکا کرو اللہ سے ڈرنا سب سے بہتر لباس ہے آگے فرمایا اے اولاد آدم شیطان نے جس طرح تمہارے ماں باپ کے لباس اتروا دیے تھے اسی طرح تمہیں بھی بہکا کر ننگا کر دینا چاہتا ہے اس نے تمہارے ماں باپ کے لباس اتار دیے تھے اب وہ چاہتا ہے کہ تم بھی اپنا لباس اتارو اور ننگے نظر آؤ کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ ننگے سے ننگے لوگ یعنی کپڑے پہن کے بھی ایسے لگیں گے کہ کپڑے نہیں پہنے ہیں آج ویسے بھی کئی لوگ ٹرانسپرنٹ کپڑے پہنتے ہیں شادیوں وغیرہ میں جا کے دیکھیں ہمارے خود مسلمان لڑکیاں بھی عورتیں بھی ایسے کپڑے پہنتے ہیں ٹرانسپرنٹ کہ سب نظر آئیں اللہ ہم سب کی ہمارے بچیوں کی ہم سب کی حفاظت کریں آمین عجیب بات ہے کہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے جو وہ کرتے تھے وہی تو ہم کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اللہ کا حکم بھی یہی ہے اللہ نے کہا تھا جیسے پہلے مکہ کے مشرقین جو تھے وہ طواف بھی ننگے کرتے تھے پورے باڈی کے کپڑے نکال کے ننگے وہ بدن میں طواف کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کب یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اس میں بہت سارے گناہ کی ہوئی رہتی ہیں تو شیطان نے اس کو مزین کر کے دکھایا کہ یہ کپڑے نہیں پہنو اس میں تو تم گناہ کرتے ہو تم اللہ کے گھر میں ہو تو اتار کے کرو تاکہ گناہ کے کپڑے تمہارے بدن پہ نہ رہیں تو ننگے طواف کرتے تھے ایون عورتیں بھی صرف اپنا پرائیویٹ پارٹ کور کر کے وہ طواف کرتی تھی کیا اس وقت منظر ہوں گا شی کتنی گندگی ایسے گھین آتی ہے کہ ایسی بات سننے کے لیے بھی فرمایا انہیں بتلا دو اللہ تعالیٰ نے کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا وہ تو عمل میں اعتدال کرنے کہتا ہے ہر عبادت میں مکمل توجہ اللہ کی طرف کرنے کہتا ہے اور دین میں اخلاص کا سبق دیتا ہے بے حیا لوگ شیطان کے پیروکار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں یہ شیطان کی پیروی کرنے والے فالوورس ہیں اے اولاد آدم ہر عبادت میں توجہ اللہ کی طرف رکھو اور کھاؤ اور پیو وہ منع نہیں ہے کھانا پینا کھاؤ اور پیو کیونکہ وہ بھی ضروری ہے ہمارے باڈی کے لیے ہمارے جسم کا بھی حق ہے ہمارے اوپر لیکن فضول خرچ نہ کرو اس سے منع کیا گیا فضول خرچی سے اور اوور کھانے سے اور اوور پینے سے بھی رکو نمبر فور ہے آیا نمبر تھرٹی ٹو سے لے کے تھرٹی نائن تک جس میں حلال کو حرام نہ کرو یہ کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ عذاب آخرت سے ڈرنا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیں کہ اللہ کی زینتیں اور پاکیزہ چیزیں جو اس نے اپنے بندوں کو استعمال کے لیے عطا کی ہے کس نے اسے حرام کر دیا ہے یعنی یہ جو کپڑے وغیرہ تم نہیں پہن کے طواف کر رہے ہو یا کوئی اور چیزیں تم اپنے آپ پہ حرام کر رہے ہو جانوروں کو نہیں کھا رہے ہوں اس کو تمہارے بوتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے یہ سب تم نے اپنے آپ سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں کس نے اس کو حرام کیا ہے اللہ نے تو نہیں کیا حرام تو بے حیائی کی باتیں ہیں ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو وہ تم چھپی کر رہے ہو یا ظاہر کر رہے ہو کھلے کھلے کر رہے ہو ساری یہ چیزیں بے حیائی کے کام ہیں اللہ کی نافرمانیاں حرام ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرو جو اس نے کہا ہے وہ کرو اور دوسروں کو بھی نہیں روکو وہ جو کر رہے ہیں دین کا کام اور اچھے کام ان کو بھی روکو نہیں اور تم بھی خود دین پہ عمل کرو لوگوں پر ظلم کرنا حرام ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اللہ کے ذمے اپنی طرف سے باتیں لگانا حرام ہے یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ اللہ نے کہا حالانکہ اللہ نے نہیں کہا ہوتا ہے اللہ نے اس کو حرام بنایا حالانکہ اللہ نے اس کو حلال بنایا ہوا ہوتا ہے پھر آگے فرمایا عذاب کا ایک وقت مقرر ہے فکس ٹائم ہے جو آگے پیچھے نہیں ہوگا جو وقت لکھا ہوا ہے وہی وقت پر تمہاری موت آنی ہے نہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہوگا ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں ہوگی سارے رسولوں کا پیغام یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اور اپنے آپ کو سوار لینے والے بے خوف اور بے غم ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوگا آج اللہ کے شریک بنانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے نہیں رسالت کا انکار کرنے والے کل قیامت کے دن اپنے جھوٹے معبودوں کو ڈھونڈتے پھریں گے کہ کہاں ہیں جس کی ہم پوجا کرتے تھے جن کی ہم مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ بد کردار جنوں اور انسانوں تم سب جاؤ اس قافلے میں شامل ہو جاؤ اور دوزک میں چلے جاؤ جو بد کردار تھے جن اور انسان تم اسی قافلے میں شامل ہو جاؤ اور جہنم میں جاؤ جہنم میں جو کے جائیں گے یہ جو بعد میں آنے والے وہ دوزک میں پہلے جو جانے والے تھے پہلے جا چکے دوزک میں ان لوگوں کو دیکھیں گے بعد والے تو وہ کہنے لگیں گے اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دے ان کی وجہ سے ہی ہم بھٹک گئے تھے ان کو ڈبل عذاب دے تو کیا فرمایا جائے گا ہر ایک کو دگنا عذاب ہے تمہارے لیے بھی دگنا ہے ان کے لیے بھی دگنا ہے کیونکہ تم کو دیکھ کے پیچھے والے بھی پھر وہی کرنے لگے تو تم بھی وہی عذاب کے مستحق ہو تم نے جو کچھ کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو جو بھی کیے تھے اس دنیا میں ٹائم لمیٹڈ تھا تمہارا رکو نمبر فائیو ہے آئے نمبر فورٹی سے لے کے فورٹی سیون تک جس میں جنت دوزق اور آراف والوں کے بارے میں اب دیکھیں یہ ففتھ رکو میں آراف والوں کے بارے میں ہے اور اسی وجہ سے اس سورا کا نام پہچان کے لیے العراف رکھا گیا ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور مقابلے کے لیے اکڑ گئے تکبر کیے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے یعنی کبھی ہو سکتا ہے کیا کہ اونٹ کسی سوئی کے ناکے جو سوراخ ہوتا ہے سوئی کا اس کے اندر سے کبھی داخل ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا کتنا بھی آپ کوشش کریں ایک دھاگا مشکل سے جاتا ہے دھاگا جانا مشکل ہوتا ہے ہم دوسروں کو پکڑتے ہیں ذرا ڈال کے دینا ہاں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں اسے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا ایمان والے نیکوکار جنت کے مستحق ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جنتیوں کے دل کے تمام جو قدورتیں ہیں نفرتیں ہیں کینے ہیں وہ نکال دیے جائیں گے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اچھے سے اچھے انسان کے دل میں کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نفرت یا کوئی ایسی قدورتیں نہ ہوں کچھ نہ کچھ رہتا ہے تھوڑا بہت تو رہے گا تو اس کو صاف کر دیا جائے گا کنترا ایک جگہ ہے وہاں پر ان کے دلوں کو کلین کیا جائے گا تب جا کے وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جس میں کوئی بھی نفرت پالنے والا انٹر نہیں ہو سکتا تو ان کو کلین کیا جائے گا اور وہ اللہ سے کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے الحمد جس نے ہمیں ہدایت دی ورنہ ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے یعنی اس نے ہدایت دی اس لیے آج ہم ہدایت پہ ہیں یعنی تیری توفیق کی وجہ سے ہم اس جنت میں پہنچے ہیں وہ تکبر نہیں کریں گے دیکھو ہم نے اتنے اعمال کیے تھے جنت جانے کے لیے اس دنیا میں اس لیے ہم یہاں پہنچے ایسا نہیں کہیں گے بلکہ اللہ کی تعریف کریں گے اللہ نے ہدایت دی اس لیے ہم یہاں پر آئے ورنہ کتنے لوگوں کو یہ میسج ملا قرآن کا میسج پڑھ بھی رہے سن بھی رہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو عمل بھی کر رہے ہیں تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اللہ سے ہدایت مانگے اور خود کوشش بھی کرے اگر تیری رہنمائی شامل حال نہیں ہوتی تو ہم اس قابل نہ تھے ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس جنت تک پہنچے بس تیری رحمت ہے تیری رہنمائی ہے تیری ہدایت ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے آج ورنہ ہم بھی انہی میں شامل ہو جاتے جو دو لوگ ہیں آگے فرمایا اہل جنت دو زخیوں سے جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم سے جو وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا کہ ہمیں جنت ملے گی ہم تو آ گئے تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ تم دوزک ہوں گے اگر تم نے اللہ کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا رسولوں کا انکار کیا تو پھر تم دوزک میں جائیں گے تو کیا تمہارا بھی وعدہ پورا ہوا کیا نہیں وہ کہیں گے جی ہاں اعلان ہوگا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہے یہی اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے اینڈ یعنی اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو بھی روکتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم دین کا کام نہ کرو تم نماز نہیں پڑھو تم روزے نہیں رکھو تم زکوٰۃ نہ دو یہ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اور ہر کام میں کجی یعنی ٹیڑھ ڈھونڈتے رہتے کہ کسی طرح کام میں ٹیڑھ آ جائے کجی آ جائے آگے فرمایا کچھ لوگ جنت اور دوزک کے درمیان آراف میں ہوں گے آراف وہی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگی تو کچھ لوگ اس کے درمیان ہوں گے جنت اور جہنم کے درمیان کیونکہ ان کے اعمال اکول ہوں گے ان کے لیے ایک پوائنٹ کی ضرورت ہوگی کہ اگر ایک پوائنٹ زیادہ ہو جاتا تو جنت میں چلے جاتے یا ایک پوائنٹ کم ہوتا تو جہنم میں چلے جاتے اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حقیر نہ سمجھو ہو سکتا یہی بڑا بھاری پڑے اس وقت تو ایک ایک پوائنٹ کے لیے انسان لڑے گا روئے گا اس کے لیے نہ یہاں کا نہ وہاں کا نہ جنت میں جا رہا ہے نہ جہنم کیونکہ اتنے ہی اس نے گناہ کیے جتنے اس نے نیک عمل کیے تھے تو جتنا ہو سکے چھوٹا سے چھوٹا کام کیوں نہ نیکی کا ہو اس کو بھی کر ڈالیں کیونکہ کل رونا نہ پڑے تو اہل جنت کو یہ لوگ سلام کریں گے آراف والے جنت میں جانے کے امیدوار بھی ہوں گے ان کو امید ہوگی کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے دو ذکیوں کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ فرما یہ ظالم لوگ ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پہ بھی ظلم کیا ہے شرک کر کے تو میں ان میں ہمیں شامل نہ کر کیونکہ ان کے حالات دیکھ رہے ہوں گے وہ کیسے حالات ہوں گے وہاں پر جل بھون رہے ہوں گے شدید تکلیف ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی تکلیف شدید ہے روزے بھی رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہیں ہم نڈال ہو رہے ہیں اور بچوں کو بھی بولتے نہیں رکھو تاکہ پھر تکلیف ہمیں بھی نہ دیکھنے پڑے اور تمہیں بھی دیکھنی نہیں پڑے لیکن اس زندگی کی تکلیف اس سے کئی گنا شدید تکلیف سخت ان سخت ہیں برداشت ہی نہیں کر پاتے یہ دنیا امتحان گاہ ہے یاد رکھیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی چیزوں سے دور رکھے کہ اللہ کی نافرمانی کا حصے نہ ہو جائے رکو نمبر سکس ہیں آئے نمبر فورٹی ایٹ سے لے کے ففٹی تھری تک جس میں دو زکیوں کی حالت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے حالات کیا ہوں گے آراف والے دو زکیوں کو پہچان کر سوال کریں گے کہ تمہاری طاقتیں کہاں گئیں تم بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے تھے بڑے سمجھتے تھے تکبر کرتے تھے آج دیکھ لو جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے وہ جنت میں بے خوف بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے بالکل آرام سے زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر آگے فرمایا دوزکی اہل جنت سے رزق اور پانی مانگیں گے اتنی شدید بھوک اور اتنی شدید پیاس ہوگی کہ دو ذکی کہیں گے اہل جنت سے اے جنت والو ہمارے لیے کچھ تو دو کھانا دو کچھ تو تمہارے حصے میں آیا ہوا ہے وہ تو دو یا کچھ پانی تو دے دو اتنا تو کر دو جنتی کہیں گے جن ظالموں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی کے فریب میں آ گئے تھے دھوکے میں آ گئے تھے اللہ نے ان پر جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں پہ حرام ہے تم پہ کہ تم کوئی جنت کی نعمت بھی پاؤ کھانے کی چیز تو دور پینا بھی تم کو نصیب نہیں ہوگا اس طرح کی سختیاں پھر جنتی یہ بھی کہیں گے ان دو زخیوں سے جہنم والوں سے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچائی گئی تھی مگر تم نے انکار کیا جب انکار کیا تو پھر بھگتو جو کیا تھا ہو آگے فرمایا آج کے منکرین حق جو حق کا انکار کر رہے دین کا اسلام کا انکار کر رہے ہیں اللہ کا ارشاد خوب سن لو تم فساد اور بدعملی کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہو جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو تمہارے سفارشی تمہارے کچھ کام نہ آ سکیں گے آج تم سفارشی ڈھونڈتے رہتے ہو کل وہ سفارشی بھی کام نہیں آئیں گے کوئی تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہے سننے والا بھی نہیں ہے عذاب جہنم کو دیکھ کر دنیا میں واپس جانے کی درخواست کرو گے تم تم کہو گے کہ اللہ ہم کو پھر سے دنیا میں واپس بھیج دے اب دیکھنا ہم جائیں گے تو اچھے اچھے کام کریں گے ہم دین پہ عمل کریں گے مگر تمہاری درخواست کون سنے گا کوئی نہیں سنے گا اس کو رد کیا جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت وہ چیخ پکار کر کے کتنی بھی تم منتیں کریں کوئی فائدہ نہیں بے فائدہ چیز ہے اس وقت رکو نمبر سیون ہے آئے نمبر ففٹی فور سے لے کے ففٹی ایٹ تک جس میں اللہ کی نعمتوں سے محروم بندوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے محروم کون لوگ ہیں سب سے پہلے کہا گیا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہو گیا مستوی ہو گیا دن رات چاند اور سورج اور ستارے سب اسی کے حکم سے کام کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے کام کر رہے چپ کے چپ کے اور آجزی کرتے ہوئے اسی کو پکارو اسی نے سب کچھ کیا ہے نا تو اسی کو پکارنا چاہیے کسی اور کو نہیں پکارے بلکہ صرف اسی رب کو پکاریں جو یہ سب کچھ کر رہا ہے امید اور خوف کے جذبات کے ساتھ اسی سے دعا کرو اس کی رحمت نیک لوگوں کے بہت قریب ہے جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھی وہی بھیجتا ہے وہی ہے جو ٹھنڈی ہوائیں بھی پہلے بھیجتا ہے بارش سے پہلے کیا ہوتا ہے پہلے ہوائیں چلتی ہیں نا پھر اس کے بعد بادل وغیرہ وہ سب ہوتے ہیں تو یہ بھی کون کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے مردہ بنجر زمین پہ سے ہر طرح کی چیزیں وہی وہی اگاتا ہے تمہارا رب ہے بارش سے وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی مدد ہو جو اللہ چاہے وہی زمین پھل دے سکتی ہے بھلے ہی بارش ہو رہی ہے تو بھی کبھی کبھی وہاں پر پھل وغیرہ نہیں آتے اناج نہیں آتے اسی طرح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو حق پر ہیں ورنہ محروم ہیں یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اس کے بعد رکو نمبر ایٹ ہے آیا نمبر ففٹی نائن سے لے کے ایٹی فور تک جس میں پہلے انبیاء کی جو دعوت تھی اس کا خلاصہ آئے گا سارے انبیاء کے بارے میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا بتایا گیا ہے تو یہاں سے پہلے انبیاء کا ذکر شروع ہو رہا ہے قوم نوح کا پھر قوم عاد اور ان کے نبی حود علیہ السلام کا پھر قوم سمود اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کا ذکر ہے اسی کے ساتھ قوم لوت کا بھی ذکر ہے پھر قوم مدین اور ان کے ساتھ ان کے پیغمبر شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے تمام پیغمبروں کے حالات کا خلاصہ یہ ہے جو بھی بتایا گیا ہے آپ پڑھے اس کو ایک بار تو اس کا خلاصہ جو ہم سمرائز کریں گے وہ یہ ہے سب سے پہلا خلاصہ پہلا نمبر پوائنٹ سب اسی قوم میں پیدا ہوئے جس کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے کیونکہ ہر نبی ہر رسول اسی قوم میں بھیجا گیا جہاں پر ہدایت دینی تھی تو ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی آئے تھے نمبر ٹو پوائنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے ان باتوں سے کہ ان میں سے کوئی بھی بادشاہ یا امیر نہیں تھا بادشاہ نہیں تھا یا امیر نہیں تھا سوائے چند کے سبھی انبیاء تنہا اعلان حق کے لیے کھڑے ہو گئے اکیلے آئے سبھی نے لوگوں کو پکارا حق کی طرف دعوت دی اکیلے تنہا آئے صرف اللہ کی مدد اور اللہ کے ساتھ پر انہوں نے بھروسہ کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہماری مدد کرے گا پھر تھرڈ پوائنٹ جو ملتا ہے وہ یہ کہ سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کے بندو اللہ کی بندگی کرو سب کا کامن میسج ایک ہی عقیدے پہ تھے ہو پھر چوتھا پوائنٹ سب نے نیک کاموں کی تلقین کی اور برے کاموں کے نتائج سے خبردار کیا یعنی برے کاموں سے ان کو خبردار کیا کہ اس کے نتیجے برے ہوں گے پھر نمبر فائیو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ سب کے ساتھ یہی ہوا کہ امیروں نے بڑے بڑے سرداروں نے امیروں نے سرکشی کی اور تکبر کیا لیکن غریبوں نے ساتھ دیا پھر سکس پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ مخالفت بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کی ہوئی کیا ہوئی وہ سبھی نے رسولوں کا مذاق اڑایا جیسے نو علیہ السلام ان کا مذاق اڑایا گیا یہ کیا ہے یہاں پر بارش آنے کے امکانات بھی نہیں طوفان آنے کے امکانات بھی نہیں یہ کیا کشتی بنا رہے ہو اور ان کے اوپر ہنسی ہنستے تھے ہاں، مذاق اڑاتے تھے اس طرح سے سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ان کے ساتھیوں کو اذیت پہنچانے کے تمام وسائل کام میں لائے گئے کہ کسی نہ کسی طرح رسولوں کو بھی اور رسولوں کے ساتھ جو بھی غریب لوگ ہیں سارے جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے اذیت دی جائے پیغمبروں نے ہمیشہ یہی کہا ہماری دعوت قبول نہیں کرتے ہو تو کم از کم ہماری موجودگی تو برداشت کرو ہم کو یہاں سے نہ نکالو تو منکرین کہتے کہ ان کو بستی سے نکال دو ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو اس بستی سے ہی نکال دو بہت نیک باز لوگ دکھتے ہیں اپنے آپ کو نیک پاک سمجھتے ہیں یا تو ان کو سنسار کر دو پتھر مار کے ان کو ختم کر دو کہتے تھے پھر دیکھو کیا ہو گیا تھا ایسی بات کرنے کے بعد نتیجہ بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کا پیش آیا کیا پیش آیا یہ کہ تمام جماعتیں جنہوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا وہ سب ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکی اتنی ساری چیزیں ان کے پاس تھی دولت تھی بچے تھے سب کچھ تھا لیکن کوئی انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکا تم اپنے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ چیزیں تم راستے سے آتے جاتے دیکھتے ہو کس طرح بربادی ہوئی ہے ان کی پھر بھی نہیں سبق لیتے پھر اس جز کا ایٹ جز کا لاسٹ رکو ہے الیون نمبر جس کا کنٹینیشن ہم نائنتھ جز میں بھی دیکھیں گے آئے نمبر ایٹی فائیو سے لے کے نائنٹی ٹو تک جس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے ان انبیاء میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی تعلیمات وہ بھی بتائی گئی ہے اس میں پیش کی گئی ہے شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو دیکھیں سبھی رسولوں نے یہی تعلیم دی اللہ کی عبادت ہماری عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرو تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی پہنچ چکی ہے اور ناپ تول پوری کرو اب شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بڑی خرابی تھی کہ ناپ تول جو تھا وہ صحیح نہیں کرتے تھے لوگوں کو کم کر کے دیتے تھے وزن میں کم کر کے وزن تولتے تھے اور جب لینا ہوتا تھا تو دوسروں کے پاس سے زیادہ لیتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو ناپ تول کو پوری کرو ڈنڈی نہ مارو اگر تم صاحب ایمان ہو تو ملک میں اصلاح کے بعد خرابی پیدا نہ کرو فساد نہ کرو اور ہر رستے پر بیٹھ کر اہل ایمان کو راہ حق سے اللہ کے راستے سے نہ روکو یہ بھی کام کرتے تھے یاد کرو تم قلیل تعداد میں تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثیر بنا دیا بہت سارا بنا دیا ایک تیز ایک سے دو دو سے تین اور کئی بن گئے تم تم میں سے ایک گرو میری رسالت پر بھی ایمان نہیں لایا کیونکہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے کہ تمہارے گروہ میں سے تمہارے گروپ میں سے ایک بھی ایسا شخص نے جو مجھ پہ ایمان لایا ہو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں وہ عذاب آ جائے